بات یہ کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ ہی کے قبضے کی اسی لیے آیا ہوئی کہ نسل کرنی اور نقبت بلا چیز نہیں کہ ہدایت آپ نے سکتے ہم ہاں، ہدایت کی محنت آپ کریں ہدایت صرف ہماری طلبا نے عجیب بات کہی ہے کہ ہدایت کہتے ہیں نے لکھا ہے ہدایت نور اللہ فی فی من به العبد بین الحق والباطل بین الخبیث والطیب ہدایت ہدایت ایک نور ہے جسے ہم کالا شان اس بندے کے دل میں چاہتے جا کہ اور یہ وہ نور ہے جس کی روشنی میں آدمی حق باطل کی اچھے برے کی نیکی بدی کی تمیز کرتا ہے جیسے ہاتھ میں آدمی کے اس کی روشنی بجلی کی روشنی چاند کی روشنی سورج کی روشنی کہ ان روشنیوں سے آدمی کو راستہ دیتا ہے کہاں کیچڑ ہے کہاں کانٹے ہیں کہاں راستہ صاف ہے کہاں اونچا ہے کہاں نیچے ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفواص وراثت نو مومن کی وراثت سے ڈرتے رہو ایک ہدایت کا نور بڑھتے بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھتا ہے جیسے قرآن نے کہا ہے کہ وہ شمس تجلی یہ مستقبل سورج کے لیے روپ میں ایک راستہ مقرر کر دیا ہے ذرا برابر ایک بال کے برابر کی ضرورت ہے اس لیے روزانہ جو بارڈر پر لکھا جاتا ہے آج دن اتنے بجے آج دن اتنے بجے آج صبح ساجے اتنے بجے سکندوں کے بل سے اور اسی کے نتیجے میں دنیا کا اندھیرا اجالا دنیا کی ساری انسانوں کی نقل و حرکت کہ جس طرح سورج کے لیے راستہ مقرر ہے اور اس کی اپنی نقل و حرکت پر اندھیرا اترالا اور لوگوں کی ساری نقل و حرکت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں تو آپ کی امت کے لیے ایک راستہ مقرر کر دیا کہ اس کی اس کی نقل و حرکت پر دنیا میں ہدایت کی اور گمراہی کی اگر اس کی نقل و حرکت کی بنیاد اس لیے یہ سارے مشاعر کے یہاں کے مجاہدات یہ مدارس کی تعلیم یہ خاتمہ ہیں یہ دعوت تقریب یہ چلے چار مہینے کہ اصل مقصود ہر ایک کو ہر راستے سے نبوت کے نمونے آنا ہے جو کچھ ہوئے کچھ اس لیے کہ نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شکر کر دیں اور حکم دیا گیا ہے جب آپ تم رسول کو حکم جو دیا ہے وہ لے لو اور یہ پچھلی صدیوں میں یورپ کے یہاں ایک مسئلہ بہت بڑا ہوتا تھا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج تھا اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ سوال تھا کہ ہر مرنے والے کے پیچھے اس کے ورثہ میں یہ سوال اٹھتا ہے اگر باپ مرا ہے گھر میں تو بچوں میں کہ باپ نے ہمارے لیے کیا کیا شہر کا بڑا مرا ہے پورے شہر میں چرچے ہوتے ہیں تاجروں کے لیے کیا ہوا کاشتکاروں کے لیے کیا ہوا دفتروں کے لیے کیا ہوا سنتے ملک کا کوئی بڑا مرتا ہے پورے ملک میں چرچے ہوتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاد پر پورے عالم سے سوال کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی تو تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا تو چونکہ خلافت کے راشدہ کے بعد جب ملوکیت اور بادشاہت کا دور شروع ہوا تو سب سے پہلا جو سبق تھا امت کا وہ مت اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ یا جو بندی ایمان میں داخل ہوتے تھے اسلام قبول کرتے تھے ان کے لیے پہلے دن کا پہلا سبق یہ تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کی بندی اس کلبے کے پڑھنے کے بعد اب جان مال اور صلاحیت جو خدا داد ہمارے پاس تینوں چیزیں ہیں ان میں بھی کوئی چیز تمہارے اپنی ملک نہیں یہ تینوں چیزیں تمہارے پاس امانت ہے اور اس امانت میں تصد کا کسی کو حق نہیں اس امانت آپ اہل علم ہیں اور علماء کرام ہیں کہ اگر کسی نے ہزار ہزار کے نوٹ دیے امانت کے طور پر تو پانچ سو کے نوٹ اس کی جگہ پر رکھنا کہ بغیر اس کی اجازت کے نہیں کر سکتے یعنی ہزار ہی روپے رکھنے لیکن پانچ سو پانچ سو کے دو نوٹ رکھنا کہ جس کی امانت ہے اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں یہ بھی کے لیے جائے کہ جان مال اور صلاحیت ہر بڑے بشر کے پاس اور بالخصوص لقد مند اللہ علیہ اس بات ابھی ہی محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو بھیج کر کے تو مومنین پر خصوصی احسان ہے کہ ان کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ جان مال اور صلاحیت یہ تمہاری اپنی ذاتی نہیں تمہارے پاس امانت ہے اور اس امانت میں تصرف کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے کریں وقت وہاں لگے گا جہاں تمہارے نمبر جاتا ہے مال وہاں خرچ ہوگا جہاں تمہارے نبی کا خرچ ہوگا صلاحیتیں وہاں لگیں گی جہاں تمہارے نبی کی لگیں گی وہی تو نبی کے نمونے پر آئے گی وہ جو حضور اکرم صلی اللہ کا وسلم کا ارشاد ہے صحیح ہوتی میرے زمانے کی امت بہت اچھی تو اس وقت بھی امت بھی یہ سارے طبقے تھے مالدار بھی غریب بھی معذور بھی بیمار بھی تندرست بھی مرد بھی عورتیں بھی عوام بھی خواص بھی اہل عید بھی اور پڑھ بھی سب طبقہ تھا لیکن سب کے لیے حضور کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ سب اچھے کہ اس وقت کا آپ کے زمانے کا اگر باپ کا مالی ہے یا باپ کی رکھے والی کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی یہی یہ اعلان ہے کہ میرے زمانے آدمی بہت اچھا وہ اچھائی کے اسباب کیا تھے علماء نے لکھا ہے چار بنیادیں تھیں سب سے پہلی بنیاد یہ تھی کہ امت کے ہر طبقے کا ہر وقت جان مال اور صلاحیت استعمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو سامنے رہے اور اسی لیے حضرت مولانا محمد یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے کام میں جب تک کام کرنے والوں کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ گرام کی سیرت سامنے رہے گی اور جس طرح انہوں نے کیا ہے وہاں جہاں جہاں ان کی جانیں کھپی ہے مان لگا ہے صلاحیت استعمال ہوئی اور جس طرح انہوں نے کیا ہے اگر اس طرح ہی تو کام بھی محفوظ رہے گا اور کام کرنے والے بھی محفوظ رہیں گے بلکہ صرف حفاظت نہیں کام میں جماؤ اور کام میں ترقی اور کام کرنے والوں میں جماؤ استفام اور اس میں ترقی اب یہ فرماتے تھے کہ کام کرنے والوں کی ترقی کیا ہے کہ کام کرنے والوں کی ترقی ایمانی صفات سے آراستگی کری تعلق اللہ میں صفت احسان میں توکل میں دنیا سے بے رغبتی میں آخرت کے بنانے کی فکر میں توازن اور اردیت اور عبودیت میں تنہائیوں کے رونے میں امت کے غم میں اسی لیے ایک مرتبہ یوسف صاحب اللہ علیہ کھڑے تھے اور بڑے حکمان یا علیہ مجھے پر بھارت تو مقابلوں پر فرمائے یوسف یہاں نہ جانتے ہو کام کیا ہے جانتے ہو کام کیا ہے اتبیت کا نسخہ ہے اتبیت کا کہ کتب کسی کہتے ہیں کہ کتب کہتے ہیں پوری دنیا میں کہیں اللہ کا کوئی حکم مٹ رہا ہو تو وہ بے چینوں پہ قرار ہو جائے کہ کہ اللہ اللہ تیرا ایک کے ایک حکم کا پورا ہونا زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی اور ایک حکم کا ٹوٹنا اسی لیے ایک مرتبہ مولانا انڈیا شاہ رحمۃ اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ایک عجیب بے چینی سارے مسلم دوڑ پڑے حضرت کو کیا ہو گیا حضرت کو کیا ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد سنبھالا لیا فرمان لگے کہ دیکھو ہم نے اب دنیا نماز جماعت سے پڑھی ہم تم سب خوش ہیں کہ اللہ نے فرض ادا کروایا جماعت سے نماز پڑھی لیکن اس وقت میں جہاں جہاں نمازیں قضا ہوئی ہوں گی ایک نماز کی قضا ہونے پر کتنی سخت بڑی تھی اب وہ کئی مہینوں سے ہو رہی ہے کئی سالوں سے ہو رہی ہے اگر ان کی پکڑ کا یہی وقت آ گیا اور یہی کھڑی ہے تو ہم نمازی بن جائیں گے پھر وہ حدیث کی مثال بیا دو منزلہ کشتی نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوگی تو اوپر جاتے انہوں نے سوچا کون بار بار کے دھکے کھاؤ یہ کھول دو کھول یہ جب سوراخ کریں گے اور پانی کشتی میں آئے گا تو کون ڈوبے گا صرف نیچے والے کہ نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے عجیب بات یہ ہے کہ خود کسے کہتے ہیں یہ بیان کی اگر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو مشاعر کو ایک ایک مسئلے کی ہندی کی چندی ایک دفعہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو تصوف کے سلسلے کی باتیں آئی فرمایا کہ تصوف کیا ہے تصوف کیا ہے بندش نظر ایک جملے میں تصور کسی کہتے ہیں کہ بند نظر کہ تمام جتنا ماں سوا ہے جن جن شکلوں میں ہے ان سب سے نظریں ہٹ کر کے ایک اللہ کی ذات و صفات میں مرکوز ہو جائے یہ سارے مجاہدے سارے ذکر و اسکار اس لیے فرما کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ دو طرح کا ذکر کے دو معنی ہیں ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا کہ آدمی تصویر پڑھ رہا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا اب وہ یاد کہاں کہاں رکھتا ہے مسجد سے باہر نکلا بہت سی چیزیں کہ وہ اللہ بصیر ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھتا ہے کوئی سنے نہ سنے وہ سنتا ہے کوئی جانے نہ جانے وہ عالم ہے کہ ایک اللہ کو یاد کرنا اور یاد کرتے کرتے کرتے کرتے وہ جو اللہ کا ان کا ترا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا کہ اس نماز کی مشق نمونہ آپ ہی ہیں کہ وہ مشق کرتے کرتے کرتے انتعبد اللہ کا ان کا ترا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ یہ اس استحزاد کے ساتھ نماز میں گویا تم اللہ کو دیکھ رہے اور نہیں تو کم سے کم یہ دھیان کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ صرف نماز سے متعلق ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو اللہ نہیں دیکھ ہم بازار میں ہیں آفس میں ہیں دفتر میں ہیں ہم کسی گاہک کو ڈیل کر رہے ہیں کسی سے کوئی معاملہ کرے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا اسی لیے مولانا محمد محنت یاسا بلایا ایک بات بتواتے تھے کہ نماز مومن کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر کا روشن دار وینٹیلیشن کہتے ہیں کہ سورج کی شعاؤں کے داخل ہونے کا راستہ بھی ہو اور سارے گھر کو غبار اور چولہے کے دھوئے وغیرہ سب کے نکلنے کا راستہ بھی کہ زندگی کی ہر طرح کی علاج دلوں کے گندے خیالات جذبات فکرے دل کی صفائی کا راستہ کی نماز آنکھوں کی صفائی کا راستہ کی نماز کانوں کی صفائی کا راستہ کی نماز اسی لیے کہا گیا کہ جس کی نماز تھی اس کی زندگی تھی من صحت سزا دوں صحت پھیلا دوں ایک مرتبہ حضرت محمد اللہ صاحب کے حدیث کا کھانا ہو رہا تھا تو جیسے خالی ہوتے پانی دینے والے سالن دینے والے روٹی دینے والے تو ایک خادم سے ایک مہمان کے کپڑوں پر شوربا دے دیا تو ہم لوگ تو فوراً کٹ پڑتے ہیں نا ابھی اندھیرے کہیں دیکھتا نہیں ہے ہم تو خادم کو اسی لیے ہر طرح اللہ اوسر کرواتے ہیں کہ دس سال میں حضور کی خدمت میں رہا کبھی کسی کام کو بھیجا اور وہ کام سے میں بافل ہو گیا بھول گیا تو حضور نے نہ ڈانٹا نہ پھٹکارا نہ پوچھا وہ اخلاق اخلاق اصلہ نہیں کسی نے کہا ہے کہ خوب کہنا اور ہے اور خوب ہونا اور ہے اور اس سے آگے کی رواج میں جو آتا ہے ایک وقت آئے گا کہ لوگ باتیں تو کریں گے نبیوں جیسی لوگ باتیں کریں گے نبیوں جیسی لیکن دل ہوں گے بیڑیے جیسے اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ السلام تسلیمات کی محنت کا اصل مرکز انسان کا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو ہر آدمی کے جسم میں گوشت ایک بوٹی ہے وہ بنی تو سارا بدن بنا وہ بگڑی تو سارا بدن بگڑا بنا اور وہ بوٹی آدمی کا دل دل جو ہے کا بنتا ہے کہ دل چیزوں سے نہیں بنتا سامانوں سے نہیں بنتا اچھے کپڑے پہننے سے نہیں بنتا دل بنتا ہے اللہ کے ہر غیر سے نہ ہونے کا یقین اور صرف اور صرف اللہ کے ساتھ سے ہونے کا یقین اس سے دل بنتا اب یہ دل ورنہ دل ہونے کے اعتبار سے تو جانوروں میں بھی دل ہوتے ہوتے بندر میں ہوتا ہے بھیڑی میں ہوتا ہے کتے میں ہوتا ہے بلی میں ہوتا ہے چوہے میں ہوتا ہے ہر وقت دل ہوتا ہے کہ وہ دن جس پر رحمتیں آتی ہے جس پر اخبارات کی بارشیں ہوتی ہے کہ جس دن کی قیمت زمین و آسمان اس لیے ہے اور تمام آدن اس کا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی جس نے میرے ولی سے جھگڑا کیا کہ میں خود براہ راست مقابلے پہ آ جاؤں گا کہ وہ ولی کیا ولی وہ ولی کے دل کی بات ہے کہ جس میں کسی اور کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ نوت کی محنت کا مرکز ہی انسان کا دیکھا اور یہ سارے جتنے مجاہدے اور جتنی ریاستیں کروائی جاتی وہ کائی گئی دلوں کی صفائی لیے دلوں کی پارٹی لیکن دلوں کا گناہ جو ہے وہ سب سے دل کا گناہ ابھی میں ہمارے یہاں جو سال لگانے والے آئے اور ہماری گرا اس میں بھی ہے ماشاء اللہ تو وہ ان سے میں بات کر رہا ہوں بھائی جو علم پڑھ کر تم آئے دس سال آٹھ سال تو اس علم سے کیا مقصود ہے کہ دینی مزاج بن جائے دینی معلومات کی کثرت ہو جائے گی اس علم کے ذریعے دینی مزاج بنے ایسے میں نے کہ یہ جو ہماری دعوت اور محنت اور چلے اور جماعتیں لے کے جا رہے ہو آ رہے ہو پھر رہے ہو اس سے مقصود کہ دائیانہ مزاج بن جائے پھر میں نے کہا کہ اچھا بتاؤ مزاج کس کو کہتے ہیں تو کہنے لگے کہ نہیں آپ بتائیے مزاج کس کو کہتے ہیں میں نے کہا مزاج ایسا ہے کہ اس کے خلاف کی کوئی چیز برداشت ہی نہیں جیسے پوری دنیا کے تمام انسانوں کا اللہ کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں اس کے ساتھ کہتے کو مانتے ہوں سرے سے انکار کرتے ہوں جو عالم کا بیٹا جو حلوا کی بیٹی مشترکہ مزاج یہ ہے کہ بال کسی کا پیدا حضم نہیں کرتا بال حضم ہو جائے کچا پکا گوشت ہزم کر جائے گا دال سبزی چاول فلانا یہ وہ سب ہزم کر جائے گا لیکن لکمے میں بال چلا گیا بال کو ہزم کر لیتا کتنا بڑا آدمی ہو اور کیسا دیہاتی ہو کہ اگر لمبا مال چلا گیا تو وہ سارا باہر آ جائے نہیں میں نے کہا ہمارا مال جو ہے وہ کوئی کرتے جتنے رون و مالک ہوں مراد میں ہیں مجاہدے ہیں ریاست ہیں مطلب اذکار ہیں علم و مالک ہیں ایمان کی دعوت ہے تعلیم چڑھتے ہیں اللہ کا تعلق ہے کہ اس سے آدمی بنتا ہے اندر اس کی بنتا ہے لیکن اس سب کے ساتھ اگر جمر آ گیا تو کہ بال جیسا ہے بال جیسا پتہ نہیں چلتا کمر کا پتہ نہیں چلتا لیکن ایسا بال ہے کہ سارا نکل جائے کہ اب اس کی کوئی قیمت نہیں جس کے ساتھ کی کوئی قیمت نہیں جس کے ساتھ کی ہے ان دعاؤں کی کوئی قیمت نہیں جس کے ساتھ چل اس نے چاہے کبریا اور کی بڑائی تو صرف مجھے کو سزاوار وہ میری چادر ہے من نازانی نازا وہ تھا کوئی میری چادر کھینچے گا ہار کے رکھوں گا میں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بندے کی سب سے بڑی صفت جو اللہ کے یہاں مضبوب ہے اور محبوب ہے وہ آپیت ہے آوازوں کہ رگڑے کھاتے کھاتے کھاتے کھاتے آدمی کے اندر توازن پیدا اور توازن کیسی ایک مرتبہ حضرت ہمارے تمہارے سب کے پیروں کے پیر حضرت مانا رشید احمد صاحب کا مودی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا یہ سب سب کے پیر ہیں پیروں کے بھی پیر ہیں سید الطاجہ کہ اگر مجھ سے پوچھا کہ حج جی کیا لائے ہو تو کہہ دوں گا کہ من الرشید کو لایا جیسے ہمارے مولانا محمد ریاض صاحب لائے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھا کہ ریاض کیا لائے ہو تو میں کہوں گا میاں جی موسا کو لایا اور ٹھیک اور کسی زمانے میں تو ان کی جو پچھلی زندگی کی دعوت میں لگنے اور حضرت کے پاس آنے سے پہلے تو بہت عجیب ان کو بھیجا تھا بڑے حضرت نے دار دیوبند اس وقت میں تو ہمارے حکامی اور مشاہد تھے تو جب یہ پتا چلا کہ حضرت دہلی کی جماعت آئی حضرت میں صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس پورے ماحول میں حضرت مدین رحمت اللہ علیہ کے یہاں حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں اور سب جگہوں میں حضرت دہلی حضرت دہلوی کے نام سے پہچانے تو دار انیوربل حضرت دہلوی نے جماعت بھیجی بڑا اہتمام ہوا اس وقت جو محتمین صاحب تھے جو شیخ صاحب تھے جو صدر مدرس تھے اور وہاں مفتی صاحب سب حضرات نے بڑا اہتمام کیا کہ جماعت میاں جی موسا بیٹھے اور سارے حضرات جب کچھ فرمائے مسا کے بے بالکل ان پڑھ جیسے تم سب ایران کے بیچ میں ہم ان پڑھ آج ہمارا نمبر آ گیا یہ میں منع کر رہا تھا میں بھائی یہ تو سب مشاہد ہوتے ہیں اس مجمے میں تو اور علم ہوتے ہیں ہم تو اپنے وہی یہ جو سبزی وبزی بیچتے ہیں نا لالیوں پہ ٹماٹر اور گوبھی اور بھنڈی اور تورئی اور وہ ہم تو وہ ہیں ہمارے پاس ہم لوگوں معلوم بھی ہیں دنوں جن بھائی وغیرہ اور مولانا عبد المنان صاحب وغیرہ کچھ کہہ دیں تو میں بھی انسان ہے حضرات سے بات شروع کی اور ٹھیک اپنی بیوہ کی زبان میں یوں فرمایا میں علم کا علم اور علم بھی نہیں جانتے تھے آپ نے تو فوراً اسے زبر کا فرق رکھا ہوگا کہ بھائی علم علم کیا کرتے ہیں علم کیا چیز ہے بھائی بہت اچھا سا جب کے حلقی میں سے آئے اور لام پر جذب تھے وہاں کہاں علم اور جی علم دو تم ملاؤ ہے یعنی آپ اللہ کے پاس ہے تم ملاؤ پر ہم سے اتنی بات کہیں ایک باپ کے دو چھوڑے ہاں ایک باپ کے دو چھوڑے یعنی دو بیٹے ایک بڑا ایک چھوٹا باپ کے سامنے بہت قیمتی کانچ کا برتن رکھا ہوا باپ نے بڑے بیٹے سے اور چھوڑے لے آئی اٹھا اپنی ماں کے پاس پہنچا دے اب ہر بہت کام بتاتا ہے بس اور کوئی کام ہے نہیں تو اس نے تو ناک مار کر چلا گیا چھوٹے کو خیال ہوا کہ بھائی باپ کی بات ہے باپ کی بات کا ہی اس طرح نہیں باپ کی بات تو ماننی چاہیے کام کرنی چاہیے تو وہاں چھوٹے نے وہ قیمتی برتن اٹھایا وزنی بھی تھا قیمتی بھی تھا اٹھا کے لے کے تو چلا لیکن سنبھل نہ سکا راستے میں گر دیا چھڑا چھڑا ہو گیا تو میں تو آپ سے سے پوچھوں کہ اب جو باپ کو غصہ ہوگا وہ بڑے پہ ہوگا چھوٹے پہ سارے علماء سارے مشاہد کہنے لگے میاں جی کو جو کچھ کہنا تھا سب کہہ گیا کہ دین کا جو ستیہ ناش ہو رہا ہے اللہ کے جو احکامات ٹوٹ رہے ہیں نبی کی سنتوں کو جو گھروں سے شادیوں سے تقریبات سے دھکے دیے جا رہے ہیں زندگیوں سے نکل جا رہے ہیں تو اللہ کا غصہ کس پہ آئے گا ہم ملا کو جانتے رہے ہماری تو سر بھی ٹھیک نہیں ہمیں تو صرف ہمیں تو کل اللہ بھی نہیں آتی ہم تو یوں ڈول رہے ہیں اور یوں دھکے کھا رہے ہیں اور اگر یہ ہوتا رہا تو خدا کا غصہ کس پہ ہے بڑے بڑے علماء کے مسائل خیر اس کو کہہ رہا ہوں میں تواز ہوں مولانا شد احمد گنگولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے وہاں درد ہو ابھی ہم لوگ جا کر آئے ہمارا سفر تھا دارالعلوم دیوبند سہارنپور گنگو شریف میرٹھ میں مفتی فاروق صاحب کے یہاں سال میں ایک سفر ہوتا ہے نظام الدین کی جماعت کا وہ طلبا کی تشکیلیں ہیں ساتھ جا کے خدمت کی دعا کی درخواست اس کے لیے تو اس وہ مسجد بھی ہے حضرت کی جہاں مزار ہے حضرت وہاں شہر میں سبق ہو رہا تھا حدیث کا حضرت رنگوں کی اللہ سے پڑھا ہے دوران سبق حدیث آئی لاسی متنا یون سب نے متنا پڑا کلو نے فرمایا کہ مجھے میرے بھائی یونس ابن متنا پر بھی فضیلت مت دو طلبہ تو طلبہ ہی ہوتے ہیں مشکل پیدا ہوا سوال پیدا ہوا کہ حضرت ہم تو شروع سے یہ سنتے آ رہے ہیں تمام انبیاء اور تمام رسول علیہ مسرا اس اور پھر تمام صحابہ تمام آئین مستحدین تمام محدثین تمام مفسرین سب کا متفقہ فیصلہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول افضل الانبیاء آپ کو سب سے اونچی سب سے بڑے اور آپ کو مانے کہ مجھے فضیلت مت دو تو یہ کیسے ہے حدیث میں اور اس میں کیسے علماء کی خصوصی ہوتی ہے اس لیے کہ قرآن کی کسی آیت میں تعارف نہیں القرآن باب باب ہوگا ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کہیں بھی تعارف نہیں جیسے ایک موقع پر فرمایا کہ دین پر جمنا اتنا مشکل جتنا چنگاری کے ہاتھ میں لینا ایک موقع پر تو آپ فرما ہیں ایک موقع پر آپ فرمانے الدین و اور کے دین تو بہت آسان ہے جو بھی ہی کا ارشاد ہے آسان بھی ہے اور مشکل اتنا کہ چنگاری کا حاصل لینا اللہ سے قید ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم تو دعوت بہت کہتے ہیں جماعتوں سے بھی اور ہماری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری ساری چلت فرت سے مقصود امت کے ہر طبقے کے ہر بد میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور دین سکھائیں گے ہر جگہ کے اہل علم اپنی عوام دونوں کی ذمہ داریاں بتا دی عوام کی ذمہ داری دین سیکھنا علماء کی ذمہ داری دین سکھا دی عوام میں رغبت پیدا کرنا طلب پیدا کرنا جیسے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے طرح بھی انہیں پیدا کی حضور نہیں پیدا کی وہ تو جانتے نہیں تھے نام سننے کو تیار نہیں تھے لیکن محنت کی اتنی کی اتنی تھی کہ پھر رغبت پیدا ہو گئی شوق پیدا ہو گیا پھر آنے لگے پھر پوچھنے لگے تو علم لے کر گئے اب پھر ان کی زندگیاں تو دو کی ذمہ داریاں خیر تو یہ بتلا ہے دین آسان بھی ہے اور دین مشکل بھی ہے علماء نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس میں تقویت دی کہ اگر محنت کر کے ماحول بنایا جائے تو دین بہت آسان ہے ہر ایک کے لیے اب مثال یہ تھی کہ جیسے دودھ کا مارکیٹ ہے سو دکانیں ہیں دودھ والوں کو ہر ایک دودھ میں پانی ملاتا ہے ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے ابھی ہمارے ہے عجیب بات معلوم ہے ہم ابھی اسی سفر میں جو دار دیوبند کا اس میں سفر تھا کہ ایک مولوی صاحب ہمارے ساتھ تھے ندوی اور ان کو پتا چلا کہ میں جا رہا ہوں وہ آئے ہوئے تھے وہاں کیا میں جا سکتا ہوں ان ضرور چلوں تو خیر پورے راستے راشٹروادی واپسی میں جب ہم آ رہے تھے تو معلوم ہوا کہ ان کا بہت بڑا کاروبار ہے اور وہ اس وقت ابھی تخصص پھر فقہ کر رہے ہیں وہاں فقہ میں تخصص یعنی عالمیت کر دی اور اس کے بعد سال بھی لگایا انہوں نے اور اس کے بعد پھر اب وہ تخصص کر رہے ہیں فقہ میں تو باتیں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اسی لیے شیخ سادنا کی طرح کا ہے کہ جب تک آدمی چپکا رہے تو اس کے آئے ہنر کا پتہ نہیں چلتا جب آدمی بولتا ہے تو اس کے آئے ہنر کا پتہ چلتا ہے اب جو ان سے باتیں کی تو معلوم ہوا کہ ان کا تو بہت بڑا کاروبار بھینسوں کا تو ان کے پڑوس میں رہنے والے مظاہر وہاں سہارنپور میں ہم تھے تو وہ منی صاحب نے کہا کہ ہمارے پڑوسی ہیں لیکن انہوں نے ان کے انہوں نے آ کر کے ایک عجیب بات کی جب پورے ماحول میں کوئی آدمی دودھ میں پانی نہیں پلا سکتا انہوں نے آج بھی ہم میں ملا ان کی اپنی صداقت تو وہ ایک دن میں نہیں ہوا مستقل محنت کر کے بجائے بتلا کر کے وحنیں سنا کر کے کہ امت کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور سیاحت کرنا لوگوں کا گھڑے پسینے کا پیسہ اس طرح پانی ملا کے بہت سارے وعیدیں بھی اور صداقت اور امانت کہ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہو من لا لہو من لا امانت لہو کہ جس کے میں امانت داری کی اس کا تو دین ہی نہیں کہ کائی کو ڈھونڈ رہ جاتے ہو ہم دن ہم دیندار ہم دن تمہارے میں امانت تو ہے نہیں اس طرح کی ایسی سنائی کہ پورا ماحول اور عجیب بات سنائی کہ ہم دو بھائی ہم دو بھائیوں نے جب کام شروع کیا تھا تو ایک بھینس تھی ہماری اور اس وقت ہمارے پاس دو سو بیچے وہ تو رہے ہیں اور تنسا کرنا اور اپنا وقت وغیرہ لگانا اور ساری چیزیں ہم کا دوسرا بھائی وہ کاروبار بھی دیکھ رہا ہے اور اپنا وقت بھی لگا رہا ہے اپنا گھر میں پھر آدمی جیسے وہ دو سی برادری کہلاتی ہے بھینسوں والوں کی سے بہت معمولی سمجھے جاتے ہیں لیکن اس علم نے جو ان کے اندر ضلع پیدا کیا علم نے جو امانت داری پیدا کی اس لیے علم جو ہے الحمد علم دو طرح کا ہے یہ صرف زبان کی کا جو بہت برقرار سے یہ بات بھی وہ کتاب بھی یہ ہر بھی اور وہ شرح بھی اور یہ معلومات بھی اور اس فن کا بھی مطالعہ ہے اس فن کا بھی مطالعہ ہے کہ جب کبھی بیٹھتا تو ایسا ایک علم ہے دین کا کہ زبان والا علم تو ہر وقت خطرے میں ہے پتہ نہیں کس پر پکڑا لیکن دل کا علم یہ جو عمل پر اٹھاتا ہے اور عمل سے آدمی کسی کے تو دین آسان ہے جب جب محنت کر کے چاروں طرف کا ماحول دیندار دن کا بنایا جائے دین پر چلنا اتنا مشکل جتنا چنگاری کا ہاتھ میں لینا مشکل ایک اکیلے ہو تمہاری اپنی انفرادی زندگی ہے انفرادی دینداری ہے تمہارا اپنا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی تقریبات میں شادیوں میں فنکشن میں کہ تہذیب گزارا آدمی کبھی تہذیب ناراضی ہوتی لیکن وہ تقریب میں ایسے پھنس گئے کہ نماز بھی پیدا ہوگی فرض بھی گئے کہ کیا ہوا کہ وہاں سب ایسے ہی تھے کیا جس کا اپنی نماز پر باقی رہنا مشکل ہو جائے لیکن وہ ماحول نہیں اس لیے میں تو خوب کہتا ہوں اس کو تمہارا ہم نے جی صاحب کر اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ نے اس کو کرنے اول کا ہیرا دے دیا تو باقی اس کے اندر جیسے ہیرا اوپر تو اس کی مٹی ہی مٹی ہوگی لیکن جتنے رگڑے کھاتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں جتنا مجاہدوں سے جتنا گاڑیوں سے جتنا بھٹیوں سے اور جتنا حالات کے مقابلے سے گزرتے ہیں آدمی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے ضلع پیدا ہوتا ہے مجھے یاد ہے انیس سو چھیاسٹھ میں ساؤتھ افریقہ کی ایک جماعت آئی ہمارے مجھے ان کے ساتھ لگایا حضرت نے کشمیر تو حیدرآباد اور گوا جواب دیکھے اور کچھ قسم کے بھی تھے چیلا گزارتے گزارتے ان چاروں لڑکوں نے کہا کہ ہمیں تو عالم بننے کا شوق ہے کوئی مشورہ کرے مشورہ ہوا ابھی تو کیا لگا وہ ہیں ان چاروں نے داخلہ لیا جلال آباد میں خاصا بنا آتے تھے برابر آتے رہے اپنی ملاقات کرتے رہے ہوئے ان میں سے بات ہو گئے تو حضرت بھی دی اور ماشاء اللہ ان میں سے مجھے امریکہ ملے جو کام کر رہے ہیں وہاں خلیفہ بھی ہیں حضرت اور وہاں مسجد کی امامت بھی ہے اور اس کا کام مسئلے کو بتانا اس کا کام بہت یہ دعوت کے راستے سے جیسے بڑے حضرت نے فرمایا کہ ہماری محنت سے جو دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے وہ شوق پیدا ہوا اب ہم کہتے ہیں اس تعداد بزرگوں کی نظر بزرگوں کی توجہ ابھی جو یہاں پندرہ دن پہلے سڑک میں دیکھا گیا ہے تو وہاں ایک جوڑ تھا ہر سال سال میں ایک جوڑ ہو جائے گا پرانے کام کرنے والوں کا اور تو پہلے یہ ترکیب تھی کہ علماء کرام کا جو ہوتا تھا دین جمعرات اور جمعہ اور اس کے بعد بھی سنی جب سے پورا موقع شروع ہوتا تھا علماء چلے جاتے تھے چار سال پہلے جب میں گیا تھا تو علماء کی خدمت میں درخواست تھی کہ بھائی وہ لانگ ویکینڈ تھا ان کا پانچ دن تک وہ ان کی انہوں نے کہا کہ کیونکہ کی وہاں کارگزاری بھی ہوتی ہے بھائی آپ اپنی مسجدوں میں کیا کر رہے ہیں اپنے مطلب میں کیا کر رہے ہیں آپ کی بستی میں کیا ہو رہا ہے تو کارگزاری بھی سنائی ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ کی کارگزاری ہم نے سنی آپ نے بھی آپ کے سارے علماء کے مطلب میں نے سنی قرآن بھی سنی کہ علماء کیا کر رہے ہیں لیکن ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو جاننا چاہیے مساجد میں کیا ہو رہا ہے میں ملکوں کی جماعتوں میں اس لیے کہ اب تو تقریباً یہ ہو رہا ہے ہمارے تو نظام الدین میں کہ ملکوں کی جتنی جماعتیں بنتی ہیں ان میں عام طور پر ہمارے حضرات یہ جی کہتے ہیں کہ کم سے کم دو عالم ہوں عربی والے عربی کے اعتبار سے اور انگریزی کے اعتبار سے اور بڑے حضرت اللہ صاحب اور امتحاد میں فرماتے تھے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا ایک دار پر لوگ ہو اور امت کا ہر غلط کی درخت تھے بات میرا جی چاہتا ہے کہ ہر جماعت میں دو آئے ایک مسئلے مسائل بتاویں اور ایک تجویز سکھائیں میں بہت کام کرتا ہوں میں تقریباً چار مہینے لگائے اب آپ اور کاپ کا فرق نہیں ہے اللہ منت کل قلب سلیم بڑی کاپ ہے کہ جو صاف ستھرا دل لے کے آیا اور چھوٹی کاپ سے پڑھا تو نت اللہ ابھی کل بن سن کتے کا پلّا لے کے آیا تقریب پڑھنا بہت ضروری قرآن کو صحیح پڑھو تو خیر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سب یہ جیسے میں آج کیا کہ یہ جو ساری محنت ہے یہ اصل ماحول بنانے کی اگر انفرادی زندگی نہیں الفراج میں تقوا بھی ہے بہادت بھی ہے اور ساری دینداری ہے حلال حرام کی تمیز بھی ہے لیکن چاروں طرف کا ماحول اگر بے بیوی کا ہے تو ان کا اپنے دین پر باقی رہنا اتنا مشکل ہے جتنا چنگاری کا حال یوسف جائے ایک اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دہلیا دہلیا خدا کوئی چیز نہیں وہاں اللہ علیہ کو پتا چلا تو حضرت بہت بہت کیا اس لیے کہ بڑے حضرت سے یہ بات کہ کیسے آتے تھے بعض تو ایسے آئے حضرت کے پاس کہ منہ سے شراب کے پکا لیکن بڑے حضرت کے بعد وہ جی وہ جی ماشاء اللہ آ جاؤ آ جاؤ وہ ایسا سینے سے لگا دیتے وہ اپنی ساری چوکیاں بھول جاتی خیر اس کے بارے میں معلومات کی دہلی صاحب رحمۃ اللہ نے پہلی بار ساتھیوں سے کہی کہ بھائی اس سے کوئی آدمی بات نہیں کرے اس سے کوئی آدمی بات نہیں کرے کمرے کا انتظام کروائے چائے لگوائی اور جماعتیں رخصت کر کے دعائیں دعا کر کے جتنا سارا کام ہوتا جب دسترخوان پر تشریف فرما ہوتی تو سب سے پہلے یہ فرماتے بھائی ہمارے مہمان کو بلاؤ اپنے برابند میں بٹھا دیا گرم روٹی سبزی کوئی سالن جو چیز ہوتی وہ حضرت پیش کرتے رہتے وہ کھاتے رہتے جب کھانے سے فارغ ہو جاتے فارغ ہو گئے آرام آرام کسی نے اور وہ کمرہ ایسا تھا کہ سامنے ہال اور یہ مسجد اور یہ کمرہ بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے شہر کی نماز کھڑی ہوئی تو مدرسے کے طلبا بھی سارے اوپر سے آ گئے اور جتنی جماعتیں تھے جو مہمان تھے وہ بھی سارے وضو کر رہے ہیں تقریر ہو رہی ہے اور نماز شروع ہوگی وہ بیٹھا جاتا ہے حضرت نے منع کیا تھا کوئی اس سے کوئی بات نہیں کرے تو دیکھتا ہے اکثر کی نماز اصل میں بھی طلبا آ گئے اور جماعت کھڑی ہوگی گئی اسے کسی نے کہا لیکن اس سے بھی رہا جائے یہ خود آیا ہے اس پر اب کیسے وضو کرنا کیا کرنا جو بھی اس نے کیا لیکن سب میں آ کے کھڑا ہو گیا کیا ہوا کہ یہ ماحول کا اثر ہے اسی لیے انفرادی زندگی میں اگر بے دینی ہے اور چاروں طرف کا ماحول اداروں کا ہے تو اس کے دن پر آنے میں بھیجنے لگے لیکن انفرادی زندگی میں جی یہاں طرف بے نگری کا ماحول ہے تو اس کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا بہت ساری کارگزاریاں اور بہت سارے حالات کہ کیسے کیسے خاندان کیسے کیسے ماں باپ کی اولاد امریکہ گئی انگلینڈ گئی فرانس گئی لندن گئی اور تھوڑے دنوں کے بعد کہ اب ہمارے پاس جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کی گنجائش میں فرائیڈے سے ڈے کے کہتے ہیں کہ وہ تو عل تھے ابھی لیکن اتوار کو پڑھ لیں گے اور ان کا جب پوچھا اس جماعت نے کہ بھائی تم ایڈریس لے کر گئے تھے کہ تم تو پرانے باپ کی بیٹے ہو تمہارے نانا تمہارے دادا جہاں چیز ہے اب بعض تو بیچارے ایسے گم ہو گئے اور ابھی اللہ تر حفاظت کروا دیا پچھلی مرتبہ جو ہمارا سفر ہوا امریکہ کا تو ویسٹ انڈیز میں تھی اور جنوبی کے ملکوں کی کارگزاریاں ہوئی تو ارجنٹینا ڈیڑھ ملین مرتد ہو گئے اور سب آرام فلسطین شام ارجینا سن پچاس میں جب اسرائیل اور سے ہوا تو اس وقت ہجرت کر کے گئے تھے کیوں وہاں کا ماحول نہیں تھا اس سے آگے کہ اس سے پہلے ہم لوگ سر چھیانوے کے لیے یہ سفر ہوا تھا جس کی کتاب تو ہوئی تھی یہاں سے سلور سے تو اس کے بعد پھر اس کے بعد آسٹریلیا فیجی اور New Zealand China Indonesia Malaysia Singapore یہ سارا سفر ہوا کی بات ابھی سیلون میں اجتماع والوں نے لیے اعلان کر دیا تاکہ اس سیما میں مستورات کے لیے کوئی انتظام نہیں وہاں کا کام مستورات کا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ تو جب کام کرنے والی بہنیں تھیں انہوں نے آپس میں کہا کہ بھائی فی الحال ورزی تو کریں گے اصول کی ہمیں تو مان کے چلنا ہے تو جب منع کیا ہے تو ہی جائیں گے لیکن ہم اپنی ذات سے اس میں اگر شرکت نہیں کر سکتی تو عمل سے دعا سے اس سے تو کر سکتی اجتماع ختم ہونے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ پورے سری لنکا میں تقریباً ایک لاکھ عورتوں نے تین دن کا احتکاب اپنے گھروں میں اسی کے ساتھ کیا اجتماع کی کامیابی ایک لاکھ عورتوں ماحول کی بات ہے کہ ماحول میں یہ ہوتا اور جب آگے پھر گئے تو آسٹریلیا میں کے میلبورن میں تھے یا سیکنک کارگزر تو الجزائر کے ایک عالم وہ سنا رہے ہیں کہ جیسے انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان میں سیاسی قیدیوں کو انڈمان کالا پانی بیچتے تھے ایسے اس طرح کے یورپ کے لوگوں کو الجزائر ذرا سب اسی میں آتا تھا تو ان کو جہاز بھر بھر کے کیلیڈونیا میں بھیجتے تھے وہ دنیا بالکل وہ جگہ ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے ان کو پتا چلا یہ جزائر تھے اور جزائر تھے یہ عالم تھے بڑی مشکل سے ان کو وہاں تک تین دن کا ویزا ملا اکیلے بھائی دیکھا تو صحیح کون ہے کیا تو ملاقات میں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سب کرسچن ہو چکے ہیں عرب کے ساتھ کرسچن ہو چکے ہیں ایک ملاقات میں گئے تو ملاقات میں انہوں نے کہا کہ تم نے آنے میں بہت دیر ہوئی اب تو ہم سب بدل چکے اب ہمارے پاس کوئی نہیں ایک جگہ اور گئے تو ایک بڑے میں آتے ان کے ساتھ ان کا بچہ اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ ہم تو ہم تو یہ بہت ہوئے بہت ہوئے پھر اس کے بعد واپس آ گئے تین دن کا ویزا تھا لیکن کوشش کر کے پھر کچھ دس دن پندرہ دن کا ویزا ملا اس میں گئے کچھ محنت بھی کی ایک جگہ سے ان کو اتنا معلوم ہوا تھا کہ ان کا کبھی اب تو بہت دیر ہو گئی پھر کبھی ملاقات ہوگی تو دیکھیں گے ایسے کوئی سیرا مل جائے تو پھر آگے بڑھتے ہیں تو وہ عمر اس جملے کو اور اس آدمی کو یاد رکھا پندرہ دن کے نیچے میں پھر وہاں گئے تم نے کہا تھا جب آؤ گے تو دیکھیں گے تو چلو دیکھو اور ہم کو دکھاؤ تو اس پر انہوں نے کچھ ملاقاتیں وہ کر کرا کر کے کچھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور چھ رہیوں کی چار مہینے کی جماعت بنا کر آسٹریلیا لے آئے ہے ان کیا اجتماع اور پھر اس اجتماع میں شریک کر کے پھر ان کے ساتھ پرچہ لکھ کر نظام نے بھیجا کہ یہ کھلا دینے کے لیے اور ایسے حالات میں پھر اللہ نے یہ پڑھا ابھی بھی یہ آپ کی سماج کا ابھی گلا ہی ہے نئے دادا وغیرہ ان سے کار بلائی اور پوچھے کہ وہاں کا کیا حال ہے اور کس طرح کے لوگ کیا ہوتا ہے تو وہ پندرہ لاکھ یعنی ڈیڑھ ملین پندرہ لاکھ ہوتا ہے سب اللہ کی شان انسان پہلے ہم کہتے کلاسی کیا بھائی ہمارے ایسے رہتی ہے اسی برازیل اجتماع میں ہم لوگ تو وہاں ارجنٹینا کا ایک آدمی کیسے یہاں کیا تین ہزار کلو میٹر کا سفر کر کے آیا ہوں امام کی کر کے پیدل آیا ہوں پیدل کا مطلب یہ تھا کہ راستے کا کہ کسی نے دے دی سو کلو میٹر دو سو کلو میٹر تین سو کلو میٹر کی اس نے بتا لیا تو بیٹھ گئے پھر اس نے کہا کہ مجھے دوسرے مشرق پر جانا تو اتر گئے چلنا شروع کیا پھر کسی نے دے دی تو بیٹھ گئے پھر اتر گئے کہ اس طرح میں پہنچا ہوں مجھے تاریخ معلوم ہو گئی وہاں سے وہاں ایک جماعت وہ کام رہی تھی لیکن کوئی ٹیلی فون ڈائریکٹ یا کاروبار یہ وہ سارے راستے ملے جماعت کو کوئی کوئی مسلمان اب پتا چلے تو آگے کچھ بات بہت دنوں کے بعد یعنی چار مہینے پورے ہو رہے تھے جماعت کے اور ان کو سیدھا ملا ساتھیوں نے مشورہ کر کے اور بڑھایا چار مہینے پورے ہو گئے تین مہینے اور بڑھائے سات مہینے ہوئے اللہ نے اور محنت تو اللہ پاک کسی کی بھی ضائع نہیں ہونے لگے وہ سے ہوتے ہوتے ہوتے چھ آدمیوں کی نقد جماعت وہ اپنے ساتھ لے کر پہلے سعود میں وقت لگوایا کچھ مشق کروائی پھر وہاں آنے تو اللہ کا شکر ہے ماحول ہو تو ہر آدمی کا دین پر آنا آسان اگر ماحول نہیں ہے انفرادی زندگی ہے اور آدمی اپنی دینداری پر مطمئن ہے تو اس کا اپنا دین پر بھی باقی رہنا مشکل اللہ میں شانا جب سیکھنا کہوں گا تو وہ حضرت رحمۃ علیہ ہے بات سنا رہا تھا وہ پوری کر دوں تو حضرت نے بھی پھر وہ حدیث میں تفریح جیسے میں نے کہا عربی میں بھی سنو اور چندہ کا میں رہنا ہے بھگوان نے تکلیف دی سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور باسی نے لگ لیا ہے مزور فرمانے تو مجھے فضرے مت فضلت مت دو آپ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی اللہ کا کرنا اس حدیث کے درس کے دوران بارش ہوئی زوروں کی بہت دور کی بات ہے تو لڑکے تو کتابیں بچانے کے لیے کتابیں اور کتابیاں لے لے کر کے بھاگے یہ کتابیں خراب ہو حضرت گنگو ہی نمبر اللہ قدر ہو جہاں بچوں کی چپلیاں جوتے تھے وہاں تھے اور سب کے جوتے چپڑے کے جوتے تھے میرے بچوں کے جوتے خراب نہ ہو جائیں حضرت سب کے جوتے اٹھا کر کے چادر میں کے لے آئے کہ میرے بچوں کے جوتے خراب ہو گیا بارش ہو گئی درد شروع ہو گیا ہاں بھائی کیا پوچھ رہے تھے دیکھیے یہ شکار تھا کہ اچھا پہلے تم یہ مجھے بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے تم مجھے کیا سمجھ آپ آپ کو افط ہیں ہیں آپ کو استاد الاساتذہ ہیں آپ کو ہیں حضرت کے براتی بیان کی حضرت نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا اپنا خیال ہے اور میں یہ حدیث کی کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے قسمیہ میں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو تمہاری جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا یہ ہے سوال اس پر کہا تھا حضرت حاجی صاحب حادثات اپنے گزارنے تمہارا رشید و حاصل لایا آدمی نظریں کھاتے کھاتے کھاتے کہ آدمی کہتے اندر تبادل ہو پیدا اسی لیے خود حلف حادثہ بحمد اللہ جی یعنی یا تو اتنا اونچا مقام ہے جب ان کی گرفتاری کا وارن جاری ہوا وہاں سعودی عرب کے زمانے میں کی دور میں تو حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں میں کسی سے نہیں ڈرتا لیکن مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ میرے اپنا نفس کا میرے نفس سے پتہ نہیں کس وقت میں کیا حملہ کروں اور اسی لیے فرما دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ویگ کرتا ہوں اور لوگوں کو امید کرتا ہوں اور لوگ میں پیر ہوں میں جس کو بھی بیان کرتا ہوں اس دھیان کے ساتھ کرتا ہوں اور اس لالچ میں کرتا ہوں ایسا ہی تیرے بندے تو کر رہے ہیں ان کی برکت سے مجھ گڈے کی بھی تو قبول ہو جائے کہ حضرت بیت جو فرماتے تھے وہ کسی استحدار میں اس لیے جتنے اللہ نے ہم کو یہ سارے اسباب دیے ہیں دعوت بھی ہے تعلیم اور مدرسے بھی ہیں خانقاہیں بھی ہیں مسلموں کی صحبت بھی ہے اور بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ابھی میری اپنی بات سنا میرا آپریشن ہوا تو اتنا ہو گیا کہ اللہ طرح روزن ٹھیک ہو گیا اور لوگ کہتے بھی رہے کہ کچھ پڑھ کے جب کر لیا کرو کہیں نظر نہ لگے یہ ہو کہا ان کے خوبصورت ہیں لیکن ان کو نظر لگ جائے وہ حسینوں کو لگا کرتی تو خیر جو اصل میری بیماری تھی وہ میں بھول گیا ہم کے ٹھیک ہونے کے بعد جے الحمد للہ اب چلنے میں بھی آسانی ہے نماز بھی پڑھ لیتا ہوں پر اصل بیماری تھی وہ گاؤں کی وہ میں بھول گیا تو اس کی طرف سے بالکل بے توجہ ایسی ہوئی کہ میں گولی کھا رہا ہوں نہ دوا کا استعمال اور نہ اس سلسلے کا جو پرہیز ہے اس سے کوئی زیادہ خاص تو وہ اندر تھا وہ ابھی اسی سفر میں جو سارا مواد کا سفر ہو رہا تھا ایک دم سے اٹھ گئی وہ بیماری اور ایسے کہ صبح اٹھا تو پھر ہی زمین پر نہیں رکھ پا رہا اور اگر کوئی ہاتھ لگا ہے تو چیخ نکل جائے بس بس کیا ہو تو ہم یہ سمجھیں گے اتنے سالوں سے معاشرے میں ہے تو ہم کو تو معلوم نہیں کہ اس کی دوا کیا ہے تو ہم نے وہ شروع کر دی لیکن اس لیے ہم کہتے ہیں بڑوں سے پوچھ پوچھ کے چلا کرو یہ جو مشاعر کی شہرات اور مشاعر کی طرف انہیں کرنا اب تو ہم کو تیرہ تصویر کرنی آئی گئی اب تو ہم لگا لگانے لگے تو خود ہی اپنا علاج کر لیں گے ایسا نہیں ہے ہر وقت رجوع کی ضرورت رہتی ہے اسی لیے ہر بخانی اللہ کے درجات کو بدل کرنا ہے خانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم بڑی تربیت ہوتی ہے ایک دفعہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سفر میں اکثر وہ کتاب رہتی تھی ان پاس حصہ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مار بلا رہا کتاب تو ہم تو ایسے بھی ادب استاد ان کا حضرت آپ حضرت خانی کی کتابیں نہ پڑھا کر ہیں کہتے تو کہہ دیا کیوں حضرت نے کہا کیوں تو میں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضرت خانی رحمت اللہ علیہ جو معیار تھا ہم جتنے آپ کے چاروں طرف ہیں ہم میں سے ایک بھی اس معیار پر نہیں اترے گا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے اگر آپ نے تو اس پر فرمایا کہ ہاں حیرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بزرگ بزرگی تو بہت آسان ہے تھوڑی تصویر پڑھ لو نفلیں پڑھ لو جی بزرگی بہت جلدی بزرگی بزرگی تو میں جانتا نہیں کرتے آدمی بنا دوں گا یہ فرمایا تو آدمی بننا بہت مشکل ہے اور آدمی کی اساس جو ہے وہ انعامت پر ہے ربنا بنانا سن اندر کی ہے تو خیر حاجی صاحب ادارے ہیں اور جو ہمارے سارے لوگ یہاں سارے ادارے ساری ریاضیں کہ آدمی اپنی نفی کرے مولانا یوسف صاحب ادارے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ یہ کہنا تیری دکان سے کچھ نہیں ہوتا تیرے کارخانے سے کچھ نہیں ہوتا تیری طرح کچھ تو بہت آسان ہے لیکن میری دکان سے میرے کاروبار سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا لیکن میں ماں بدولت دم کر دوں تو کئی بلا کہ میرے دم سے یوں ہوگا میرے تعلیم سے یوں ہوگا میری نماز سے یوں ہوگا یہ سب کا انکار اپنی ذات کا یہ بہت کچھ کسی کو فرماتے تھے کہ اس کی مشق نمازوں میں کرو کہ جیسے کسی سے کچھ نہیں ہوتا ماں باپ دولت کو دیکھو کہ جو کھڑے ہو تو باپ سجدے کی جگہ میں کیا لگا بیٹھے اس کو دیکھنا ہے وہ بڑھتی ہے کہ اس سے بنے نا جو بہت بالکل کھڑے ہیں اور ایسا بالکل الفارات کی بارشیں ہو رہی ہے اور کھجوری بھی بن رہی ہے جو ہو رہا ہو دیکھ رہا تو وہ ہوا کبھی سمجھنے لگو کہ دھوکری آئے بزرگ ہو گئے اور کبھی آنسو نکل آئے تو بزرگ ہو گئے وہ بہت عجیب انداز سے بیان کرنا کیونکہ کہ اپنے کو مٹی دیکھنا چاہیے بہرحال ان کو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں ہیں لیکن اللہ کے یہاں ایک ہی ضابطہ ہے لئی شکر اللہ سے اور یہ میں آپ کو چونکہ بہت دنیا میں جانا ہوا جاتے رہتے ہیں لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے وہ میں ساؤتھ کی بات سنا کہ ان کہ مسلمان کی کارگزاری ان سے درخواست کی کہ میں یہ تو تمہارے سامنے تمہارے مدارس کا حال آیا کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا طلبا کی تصویریں ہوتی ہیں رمضان میں جاتے ہیں اساتذہ میں وقت لگاتے ہیں لیکن ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ سامنے تو انہوں نے اللہ سے ظاہر کہہ دیا کہ ہم پانچ سو دن رہیں گے تو اب وہ ساری عوام کی کارگزاری آئی سامنے تو پھر ان علماء سے کہا گیا کہ آپ کو صرف اتنا کم سے کم کر لیں کہ جس جگہ آپ ہیں گلی میں ہیں محلے میں ہیں گاؤں میں ہیں شہر آپ جہاں آپ کا قیام ہے آپ اتنا طے کر لیں کہ آپ کو محنت ایسی کرنی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بے نمازی نہ رہ جائے اتنی کوشش نہیں کہہ سکتا ہم کو رضی اللہ دیا وہ سبق پڑا گیا چاہیے سونا ہے وہ صرف اس وقت کے لیے بھی چاہیے جملہ امت کے ہر وقت کو یہ سبق دیا اور اہل علم جو ہے وہ امت کی پہلی سبق کہ ان کے اندر کی یہ بات ہو کہ ہمارے جینے کے دین میں کمی آ جائے اور یہ تو بہت بری کہ ہمارے ہاتھوں ہماری زندگی میں اس لیے حضرت ہونے کی حق میں ان کے بعد کیا میں کیا ان کی حضرت اللہ علیہ وغیرہ کے ساتھ جاتے تو ان کے متعلق میں خاص طور پر یہ ملتا ہے فرائض واجبات سنن اس کا اہتمام اور اس کے ساتھ من طرح سے پوری دنیا حفاظت اس لیے کہ تصویر پڑھنا اگر اس کی عادت ہو گئی تو آدمی کی تصویر آگاہ ہو جائے تو آدمی سے رہا نہیں جاتا جیسے چائے کی عادت ہے تو چائے اگر کسی دن جا جائے میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان میں حلوے پراٹھے انڈے بالا یہ وہ سب کچھ کھا لیا لیکن چائے کا وقت آیا تو شہری کا وقت ختم ہو گیا اب سارے دن لڑ لگاتے ہیں رات چائے دوں گی اگر ملائی کی تو دو ملے کیا کھائی تھی اس کو نہیں کہتا اچھی میں ڈوبے ہوئے تین پراٹھے کھائے تو وہ سب کو آج چائے دوں کہیں چوپ ہوئی کچھ غلط کی تیار کیا بتاؤں آپ دماغ کچھ کام ہی نہیں کیا چائے ہوں گی چائے کی عادت ہے ایسے ہی ذکر کرنے والوں کو تصویر پڑھنے والوں کو تلاوت کرنے والوں کو جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کے نامے سے تو ایک جھوٹا اور بیچاری پیدا ہو جاتی ہے آج ذکر نہیں ہوا آج تلاوت نہیں ہوئی آج یہ لیکن برائے اس میں کہاں کمی آئی گھر والوں کے ساتھ کے معاملات لوگوں کے ساتھ کے معاملات اپنی معاشرت اپنا سماج سوسائٹی لوگوں کے حقوق کہ کسی کو سب جملہ اگر کہہ دیا ہے کسی کا دل دکھایا ہے تو ساری تصویریں تو وہیں چلی جائیں گی ساری نمازیں وہیں چلی جائیں گی سارے دیکھتے ہیں سارے چار مہینے ساری تبھی اس لیے تو حقوق والی بات کا مسئلہ بہت نازک ہے کہ اللہ پاک اپنے حقوق میں تو بہت سختی ہیں بندوں کے حقوق میں منصف ہیں اس لیے کسی کے ایک اللہ کو یاد کرنا اور یہ کو یاد رکھنا ماں یا صاحب انتظار فرماتے تھے کہ ہمارے تیسرے نمبر علم و ذکر کا جو مقصود ہے وہ یہ علم سے مقصود تو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں جو مرد جو عورت جہاں جس حال میں ہو اس حال سے متعلق شریعت کا حکم کیا ہے اس کو معلوم کرنا اس کی تقریب کرنا اور پھر اس حکم کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پورا کرنا حضور کے طریقے پر کہ یہ مقصود ہے اللہ نے اس کی توفیق نصیب فرمایا بھائی اسی کے لیے چلے بھی ہیں چار مہینے بھی ہیں اسی کے لیے مقامی کام بھی ہے اسی کے لیے گھروں کی تعلیم بھی ہے اور اسی کے لیے اپنی انفرادی زندگی کے معاملات بھی ہیں کہ اجتماعی اتنے ہو رہے ہیں کہ انفرادی معاملات سے رہ گئے تو ہمارا ذہنی کروا دیتے کہ ناپی سے اور انفرادی معاملات میں انفرادی آواز میں اتنے لگے کہ امت کا کیا رہا ہے اس کا خیال ہی نہیں ان کے لیے بھی ناقص ہے کہ ہمیں ایک ہی وقت میں پوری امت کا بھی شرکت کرنا ہے اور اپنے سے بے فکر نہیں رہنا ہے اپنا بھی فکر کرنا ہے اور امت سے بھی غافل نہیں ہونا ہے اللہ کو یہ دعوت کی تعلیم کی تذکیے کی جو شکلیں ہمیں دے رکھی ہے یہ انسان چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرتی ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کچھ کی کرنا میں تو مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا میں نے کہا مجھ سے بیان نہیں کرواؤ ہاں کہ ہم سے تو کوئی نکاح بھی پڑھواتا ہے کوئی ہماری دعوت بھی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے دانت گھسیں گے اس کی کیا دانت پھسائی بھی لیتے ہیں یعنی روٹی ان کے گھر کھائیں گے مرغا کھائیں گے اور اس پر بھی کہتے ہمارے دانت گھسائے کہ آپ کی دانت گھسائی کے چلا کہ نکاح پڑھوا تو آپ کا بھائی خاصیوں کو فیس دیتے ہو ہماری فیس کے چلا آج ہم نے مودی صاحب سے انفارہ ہمیں تجربہ ہم سے بیان نہ کرواؤ ہم تو تشکیل کریں گے ہمارا اتنا وقت تو تم نے لیا ہے خیر میں ابھی نام نہیں لکھوں گا لیکن کتنا آپ حضرات کی خدمت میں بہت معدبانہ ادب کے ساتھ اتنی گزارش ہے کہ یہ پورا بدلا جہاں جہاں ہے اپنی اپنی مسجدوں میں جہاں کام ہو رہا بنانے میں آدمی کے لیے آسانی ہو جاتی ہے تو یہ سارا نمونہ اس کی تک کرے کہ ان شاء اللہ اپنے مقام پر رکھتے ہوئے دعوت کے سارے اعمال کو کرتے ہوئے اس میں بھی ہے اپنے اسکار اور مسلم جو بھی ہیں سارے اعمال ان شاء اللہ کریں گے جی۔ اور پھر وہ جو سالانہ اور مہانہ ہے کہ سال میں کم سے کم چلا اپنی مسجدوں کی جماعت کے ساتھ ان کی جماعت کے ساتھ یعنی آپ کو تعجب ہوگا میں سناؤں سورت کی بات باپو نگر کا ایک آدمی جا رہا ہے آگے وہاں ایک مندر ہے سوامی مندر بہت سمجھ سنا ہوگا سوامی مندر وہاں سے وہ ساتھی ہمارا گزر رہا تھا تو جو اس کا پہلے دار تھا چوکی دار تھا مندر کا اس نے بہت ہلکا اور سلام سلام میری اور چوکی دار خیر وہ موقع نہیں تھا نکل گیا کوئی بہانہ بنا کر کے دوسرے دن یا تیسرے دن وہاں سے وہ وہاں تھا تو کوئی دائیں بائیں دیکھ کر کے بھائی تم مسلمان ہو کہ جی یہاں ہو سکتے تو یہاں کیا کرتے کہ جی یہ مندر میں چوکی چوکیدار کتنے ہوئے میں تو ہم تقریباً چار سو ہیں مندروں کے چوکی دار کتنے ہیں چار سو ہم تو یوں پوچھ ہیں کہ رانی تالاب کا ہر جو اور نیچے اوپر سو پڑ جاتے ہیں اور ہم تو یوں پوچھ ہیں کہ اتنے بڑے بڑے دینی دسکار دینی ادارے ہیں اتنے علماء اور اتنی ایسے ایسا ذکر اور ایسی دعائیں اور سب کچھ ہونے جاتا ہے نا لیکن دونوں کا بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے کبھی حصہ لیتے بھائی کوشش کریں گے تو انہوں نے اندر اندر بات چلائی کہ تقریباً چالیس ساتھی وہاں وہاں آپ سے کسی کو معلوم مانگو آپ میں سے کسی کو نہیں مانگو پھر ان سے کہا کہ تم کو معلوم ہے تم کہاں کھڑے رہے جس جگہ چوبیس گھنٹے لانت برس تھی اور اس سے بڑا اللہ کے یہاں کوئی پاپ نہیں تم اس کی نگرانی کر رہے لے کر کے یا وہ ہمارے مزدوری ان ساتھی نے کہا ان دیکھو یہ اسٹیشن ہے سورت چاروں طرف سے لے لے ہیں اور روزانہ بہار سے بنگال سے اڑیسہ سے اور کہاں کہاں سے سینکڑوں ہزاروں آدمی یہاں اترتے ہیں اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی دھندا مل جاتا ہے بس کی روٹی روزی کا انتظام تمہیں تم تو مسلمان انہوں نے دو باپ کی کتنوں کا وقت لگا کیا کیا اس کی ترتیب کری تو میرے بزرگوں نے کہہ رہا کہ اگر ہم صرف اپنی انفرادی زندگی میں لگے رہے اور امت کا فکر نہ کیا تو ہم سے پوچھ ہوگی کہ امت کا تو یہ حال تھا تم نے کیا کیا اور ان میں اتنا لگے اتنا لگے کہ اپنی نماز تک اور اپنے فرائض اور ماں باپ تک ناراض بیوی بچوں تک کے حق ادا نہیں ہو رہے ہیں تو بھی ہم کو شروعات اسی لیے اللہ نے ہمیں تو اللہ پاک ہمارے بزرگوں خبروں کو ان سے انور کروائی یہ ایسے بھی ہے کہ آدمی کی اپنا نظام اللہ گا ہو کہ دعوت کے لیے بھی تعلیم کے لیے بھی ذکر کے لیے بھی ایک نظام اللہ کو گھر کو کتنا وقت دینا کاروبار کو کتنا دینا مسجد کو کتنا دینا اگر یہ سب قائم ہو جائے تو سارے شعبوں کو پانی پہنچے گا سارے زیادہ ہوگی اور مدد جائیں گے اللہ تمہیں سب کو آئے گا دین آئے ابو سب سجیو مارک آیا سنیجنا محمد والا جنوبی وسلم ہماری سے درجت فرما دیں ہمارے سیاحت کو حسنات سے ہمیں ہمارے ایمان کے روق کو قوت کمال سے بدل دے اے ایمان ایمانی بات سے آراستہ فرما دے رضائل سے ہماری زندگیوں کو پاک و صاف فرما دے اپنی کہا عبادت کے لیے قبول فرما دے ہر قدم پر تو ہماری رہبری فرما ہماری نصرت فرما ہماری تصویر فرما اے اللہ علم روپئے سے بھرپور حصہ نصیب فرما ہماری جہالتوں کو علم روپت سے بدل دے ہماری اخلاقی کو اخلاق کی چوٹیوں تک اخلاق حسنا سے بدل کر اسے اس کی چونکیوں تک پہنچا دے اللہ اخلاص کو تو ہم جانتے نہیں کسی کہتے ہیں اخلاص اے اللہ اخلاص اخلاص اخلاص بولتے رہتے ہمارے مشرق ماں کو پالے ہماری ہر طرح کو اخلاص سے بدل ہمیں اپنی لدای کامل میں اس اے اللہ ہم تو غیر شعوری طور پر مجبور ہوئے پڑے ہیں معاشرے میں بھی کھانے میں بھی پہننے میں بھی پینے میں بھی کمانے میں بھی غیروں کے مجبور ہوئے پڑے ہیں اے اللہ آخر کے ساتھ امت کے ہر کب کے ہر پل کو مردوں کو عورتوں کو ایمان کا دائی بنا کر آگے میں پھیلنے والا بنا دیں ہمارے دوستوں کی ساتھیوں کی ایس با ہے چاہے کوئی کا وکرن سے پورا کرنا بیماروں کو سفارش کرنا مقبولیت کے قصوں کے تحت پیدا کرنا ایس جن دوستوں ساتھیوں مردوں آٹھوں دعاؤں کے لیے کہا ہے کہتے رہتے ہیں یا کہنا چاہ رہے تھے وقت جس عمل کا کرنا اور جون سی صفت تیرے یا مقبول کرم سے بغیر اس کے ساتھ جس سے تو ناراض ہوتا اس سے ہماری مقدم کرنا ربنا آتنا کار دنیا سنا اور وقنا عذاب النار مقرر آنا کرنا ہے اللہ ہم شرا کے حال ہوا اس وقت میں ہوں گی حیدم کی مقرر کرنا ہمارے نام کو کم کی مقدار کرنا ہے اللہ خاندان میں پیدا بھائیوں میں بہنوں میں جتنے دنیا سے جا چکے ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور بھائی مزدور کے رشتے دار جتنے اللہ سب کے مغفرت فرما سب کی خبروں کو سے منور فرما ہم میں سے ہر ایک کو اپنی آخرت کی تیاری میں عملی طور پر لگنے کی جب سیم کرم اسباؤ دادا کا فی الفر سیدنا محمد روایتی اجمعین